آزادی ایک صحیح بخاری نمبر چھ ہزار چار سو ستر میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ جو شخص دوسروں سے مانگنے سے باز رہے گا اسے آزادی دی جائے گی ضرورت پڑنے پر دوسروں سے مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن مسلمان کو یہ عادت نہیں ڈالنی چاہیے کیونکہ اس سے عزت نفس کو نقصان پہنچ سکتا ہے یہ خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ جو شخص عزت نفس کھو دیتا ہے اس کے گناہوں کا زیادہ امکان ہوتا ہے کیونکہ وہ اس بات کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور دوسرے ان کے بارے میں کیا سوچتے غیر ضروری طور پر دوسروں سے مانگنے والا بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے بجائے ان کی مدد کے لیے دوسروں پر بھروسہ کرنے لگے گا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ذرائع حلال طریقے سے عطا کیے گئے ہیں ان کو استعمال کریں اور پھر اس کے نتیجے پر یقین کریں جسے اللہ تعالیٰ اکیلے منتخب کرتا ہے اس میں شامل ہر فرد کے لیے بہترین ہوگا اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی مدد کے لیے رجوع کرنے سے پہلے ان تمام وسائل کو بروئے کار لانے کی کوشش کرے جو اس طرح کا برتاؤ کرے گا اسے اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزادی عطا فرمائے گا آزادی دو صحیح مسلم نمبر سات ہزار چار سو بتیس میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو مخلوق سے بے نیاز ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اسباب مثلا اپنی جسمانی طاقت کو پوری طرح استعمال کرے انہیں سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے اور لوگوں سے غیر ضروری چیزوں کی تلاش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ عادت ان پر انحصار کا باعث بنتی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ پر توکل کم ہو جاتا ہے اس بات پر پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے جو کچھ بھی ان کا مقدر ہے وہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے ان کے لیے مختص کر دیا گیا تھا اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر 6748 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے ایک مسلمان کو اپنے وسائل جیسے کہ اپنی جسمانی طاقت کو استعمال کرنے پر توجہ دینی چاہیے اور اس بات پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں وہی عطا کرے گا جو ان کے لیے بہتر ہے مذہبی نقطہ نظر سے کوئی شخص دوسروں پر غلط طور پر انحصار کر سکتا ہے جب وہ یہ مانے کہ کوئی شخص جیسا کہ ایک مذہبی اور روحانی استاد ان کی دعاؤں اور شفاعت سے دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کافی ہے یہ رویہ صرف سستی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جیسا کہ کسی کا ماننا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق برتاؤ کرنے کے لیے آزاد ہیں اور پھر بھی اپنے روحانی استاد کے ذریعے دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کریں گے ایک مسلمان کو اس گمراہی سے بچنا چاہیے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی پھر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خلوص نیت سے محنت کی ان نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے جو انہیں اس کی خوشنودی کے طریقوں سے عطا کی گئی تھی یہی صحیح رویہ ہے جسے اپنانا چاہیے آزادی تین میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا لوگوں کا دوسروں پر انحصار کرنا بہت عام ہے جیسے کہ ان کا خاندان اگرچہ لوگوں سے امید رکھنا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن چونکہ وہ نامکمل ہیں ایک مسلمان ہمیشہ مایوس ہونے کا خطرہ مول لیتا ہے در حقیقت یہ ناگزیر اس کے بجائے انہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ صرف اس کی اطاعت سے اس کے احکام کی تعمیل اس کی ممانتوں سے اجتناب اور تقدیر کا صبر کے ساتھ سامنا کرنے سے حاصل ہوتا ہے کیونکہ ایک مسلمان نافرمان اللہ تعالیٰ پر انحصار نہیں کرتا پھر انہیں چاہیے کہ وہ مخلوق کے حوالے سے اپنے فرائض کو ان سے بدلے میں کسی چیز کی توقع و امید رکھے بغیر پورا کرے اس سے ان پر انحصار ختم کرنے میں مدد ملے گی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جو شخص اس کی سچی اطاعت کے ذریعے اس پر صحیح طور پر بھروسہ کرے گا وہ دونوں جہانوں میں پیش آنے والی تمام پریشانیوں سے کافی ہے باب پینسٹھ میں طلاق آیت تین اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں پر قائم ہے جب کوئی اس پر بھروسہ کرے گا تو وہ بھی مشکلات کا سامنا کرنے پر ثابت قدم اور ثابت قدم ہو جائیں گے لیکن اگر وہ ایسے لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ تبدیلی کا شکار ہوتے ہیں تو وہ چست ہو جائیں گے اور ثابت قدم رہنے میں ناکام ہو جائیں گے کسی کا مددگار اور پناہ گاہ جتنا مضبوط ہوگا وہ اتنا ہی مضبوط ہوگا اگر کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے خلوص اطاعت کے ذریعے وہ تمام مشکلات پر قابو پانے کی طاقت حاصل کر لے گا لیکن اگر وہ پناہ مانگیں اور ایسے لوگوں پر انحصار کریں جو اپنی فطرت کے اعتبار سے کمزور ہیں تو وہ بھی مشکلات میں کمزور ہو جائیں گے یہ اس شخص کی طرح ہے جو طوفان کے دوران مضبوط قلعہ میں پناہ لیتا ہے اور دوسرا جو ایک تنکے کی جھونپڑی میں پناہ لیتا ہے یہ طے کرنے کے لیے کسی ذہانت کی ضرورت نہیں ہے کہ طوفان کی مشکل پر کامیابی سے قابو پانے کے لیے کون زیادہ امکان رکھتا ہے